سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ازار سے اوپر والے حصے کو استعمال کر لیتے تھے جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی حدیث نمبر نو سو سینتیس مسنت احمد